غرض وہ وقت آئے گا جب آسمان پھٹ پڑے گا اور لال چمڑی کی طرح سرخ گلاب بن جائے گا